وہب بن کیسان ابو نعیم نے بیان کیا ان سے عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہیں بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا صحیح بخاری حدیث ہزار تین سو ستتر